بندے ہیں بنایا ہوا ہے مخلوقات میں سے ہے ساتھ ساتھ تمام انسان اس زمانے میں جتنے موجود ہیں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت کے بعد نبوت ملنے کے بعد جتنے موجود ہیں اور قیامت کا جب قیامت تک جتنا موجود ہوگا جن کا جو وجود میں آئیں گے سب رحمت اللہ عالمین کے عمل ہیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور بنایا دو ذمہ داری اٹھانے کے لیے ایک ذمہ داری اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے میں اللہ کے حکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چونکہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کی حکامات براہ راست ہم تک اتری ہے بلکہ اللہ کے احمد حضرت علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ السلام پر نوبت نوبت اتری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ کو معلوم کرایا گیا ان کے حکموں کے ادا کرنے کا طریقہ خاص طریقہ یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ان احکامات کو اللہ کے منشا کے مطابق پورا کیا پورا کر کے امت کے سامنے ایک نقشہ قائم کر دیا اور فرمایا اس نقشے کے مطابق چلو زندگی گزارو اس سے اللہ تعالیٰ پر خوش ہوں گے اور جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں پچھلے زمانے میں جو انعامات دنیا میں مل رہی تھی جنہوں نے پورا کیا وہ انعامات دنیا میں ملی اس کی خبر دے دی قرآن کریم کے ذریعے سے فلاں قوم کو یہ انعامات ملی فلاں کو یہ انعامات ملی خبر دے دیا اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبات کی گنجائش نہیں ہے کتاب لا رہی ہوتی اور دنیا کے بعد جب ملک الموت حاضر ہوں گے اس وقت کے انعامات سنایا اللہ کی طرف سے آنے والی انعامات کے بارے میں بشارت دے دی کہ دیکھو تم نے اگر اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور میری طریقے کے مطابق پورا کر دیا پھر بھی تم کو اس دنیا سے جانا ہے لیکن وہ جانا جو ہے شاہی انداز سے جانا ہے جن کے استقبال کے لیے زین علیہ السلام کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوں گے ان کو تسلی دیتے رہے ہیں یا ربك راضیتا رویہ یہ کہ مطمئن جس کے دل میں یہ جس کا دل اس بات پر اطمینان تھا کہ اللہ ہی ایک معبود ہے میرا جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر اطمینان تھا صرف اللہ ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر اطمینان تھا کامیابی اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ سر نیت بھی یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے چاہے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے چونکہ دنیا میں ملنا اور نہ ملنا یہ ہوتا رہے گا مقدر کی بات ہے فیصلہ ہو چکا انسان جتنا بھی کوشش کیوں نہ کرے سب مال کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا جیسا کہ رنگ کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا قد کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا شکل کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا برابری نہیں ہو سکتی اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں مان و اسباب کے اعتبار سے بھی ایک برابر نہیں ہوگا اگر سب کا عمل برابر ہو جائے یعنی آلہ قسم کا ہو جائے جیسا کہ صحابہ سب کے عمل برابر تھے آنا قسم پر تھا باوجود اتنے باتوں کے ان میں مال تنگ دست رہے بعض مالدار جو تنگ دست تھے اپنی تنگ دستی اس کا کوئی اعتراض نہیں تھا افسوس نہیں تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنا دیا کہ دیکھو غربت کی حالت میں اگر زندگی گزارو گے لیکن تمہاری زندگی میں دین ہو یعنی احکامات الہی کی پابندی ہو اور میرے طریقہ کے میرے طریقہ کا اجتماع ہو اور نیت میں اخلاص ہو اور مقصد آخرت ہو تو دنیا میں جو تم کو کم ملا ہے اس کا بدلا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے تم مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ گے ہاں مال دولت کے اعتبار سے دنیا میں برابری نہیں ہوگی اگر صرف عمل میں برابر بھی ہو جائے چونکہ یہ مقدر ہے اس میں یہ اٹل ہے یہ رہے گا تو میرے محترم دوست اور بزرگوں سب مال میں برابر ہو جائے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس مجمع کا مقصد نہیں ہے اس کام کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے عمل میں سب برابر ہو جائے ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہو جائے سب کا ایمان اللہ پر ہو جو ایک اور اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی مثال نہیں ہاں ایمان میں برابر ہو جائے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے قادر مطلب ہے حی القیوم ہے عزت دینے والا ذلت کے گھاٹی پہ اترنے والا حفاظت کے مالی آسمان اور زمینوں کو اپنے ارادہ سے چلانے والا چاند سورج کا اپنے ارادہ سے چلانے والا اس ذات پر یقین میں سب برابر ہو جاؤ ہاں چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو چاہے کالے ہو چاہے گورا ہو چاہے بڑا ملکوں کا رہنے والا ہو چاہے غریب ملکوں میں بسنے والا ہو چاہے اونچا خاندان کے ہو چاہے بلال نبی اللہ تعالیٰ جیسے حبشہ کے ہو جو بھی ہو جس میں تم برابر ہو جاؤ کہ اللہ ہمارا معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس میں اتنا فرق نہیں بتایا بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس پر یقین رکھو لیکن ایمان میں برابر ہو جاؤ احتکاب میں برابر ہو جاؤ عقیدت کو صحیح بنا لو جیسا کہ اللہ کے وحدانیت پر عقیدہ ہو ویسا ہی رسولوں کی رسالت پر بھی تم عقیدت رکھو کہ تمام نبی برحق ہے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں کوئی تفاوت نہیں کوئی علیحدگی نہیں لیکن اتباع آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کے ساتھ عقیدت میں برابر رہو تمام کتابوں کے ساتھ عقیدت میں برابر رہو تقدیر پر عقیدت میں عقیدت میں برابر رہو آخرت کی یقین پر برابر رہو اور حساب و کتاب کے دین کے بارے میں عقیدت کے ساتھ برابر رہو اس میں کوئی فرق نہ آنے دوں میرے محترام دوست اور بزرگوں اس ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی میں سب سے ڈبوا ہوا جہاں رہو دین میں ہو رات میں ہو ملک اپنے ملک میں ہو غیر ملک میں ہو جہاں بھی ہو بیمار ہو تندرست ہو جس حالت میں کیوں نہ رہو کیوں نہ ہو اللہ کا اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہو نبی کے طریقے کے مطابق چونکہ اللہ کے نزدیک یہی ایک صرف یہی ایک طریقہ پسندیدہ ہے اس کے والا اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے جیسا کہ دین کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اگر اس دین کو دین کے اعتبار شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے ان دین عند اللہ اسلام اور الاسلام دین قبل امین ہوں اسی طرح دین کے اعتبار سے جیسا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح دین پر چلنے کا طریقہ جو ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے اس میں جمے رہنا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجنا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے صحیح ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صرف اللہ کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبات اور آخرت میں اس کا نتیجہ لینے کے جذبات کرتے رہنا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تمام لوگ چاہے جہاں کے رہنے والا کیوں نہ ہو سب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ کی مانے اللہ کو مان کر چلے اللہ کی مان کر چلے یعنی زبان میں توحید کے اقرار ہوں زندگی میں عمل کی پابند پابند ہو یہ ذمہ داری ذمہ داری بھی ہم پر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو رائے حق کی طرف بلانے کے لیے راہ نجات کی طرف لانے کے لیے صحیح راہ کی طرف لانے کے لیے کوئی نبی کا دنیا میں آنا نہیں ہے نبوت کا سلسلہ بند ہے تو اللہ نے بھی کہہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ساتھ فرما دیا گیا اللہ رافا نبی جن لا نبی آبادی اسی اعتبار سے وہ کام جو پہلے انبیاء کرام علیہ کے وسلام سے کرواتے تھے اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسی مت میں متبادل اور صحابہ نے بھی اسی کو یقین کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گئے اور اپنی ذمہ داری صحابہ نے پورا طور پر ادا کی میرے مختلف دوست اور بزرگوں اب یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اللہ کا اپنے معبود اقرار کر لیا اسلام کا اپنا دین اقرار کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی اقرار کر لیا ان کے ذمے میں ہے اس سلسلے میں مجمع ہے اس مجمع کا جمع ہونے کا تعلق نہ ملک سے ہے نہ مال سے ہے نہ کسی سے ملک لینا نہیں نہ کسی کے اندر ملک تقسیم کرنا نہیں ہے ملک والا والا جو ہے ملک جن کے ہاتھ میں ہے ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے تو اپنے ملکوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلو اور اپنی ذمہ داری میں مشغول رہے مشغول ہو جائے جیسا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں یہ ذمہ داری میں آئی تھی کہ ملک کی ذمہ داری اس کو بھی ادا کیا اور دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری تھی اس کو بھی ادا کیا یہ بات آسان ہے کہ مشکل نہیں لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جبکہ ملک چلانے کے طریقہ اور ہوں اور اپنے زندگی کو چلانے کا طریقہ اور اس وقت مشکل بن گئی ہے بننا اتنی مشکل کام نہیں ہے تو میرے محترم دوست اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے نبی کی امتی جہاں بھی ہو جس مسئلہ میں بھی ہو اور جس طبقہ کا بھی ہو وہ اپنے اپنے مسئلے میں اپنے اپنے علاقہ میں زندگی گزرے اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر لانا ہے ہاں اس پر سب کو لانا ہے اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم مانے یا نہ مانے ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو یا موجود نہ ہو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے کل کا کل ماؤس اس دنیا میں رہے گا کیسے خود اس دنیا ہی رہنے والا نہیں ہے ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گا تو اس میں بسنے والا ہمیشہ کیسے رہے گا جب گھر ہی کر جائے تو گھر والے کیسے بچے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں جو آدمی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پہنچ جانا اس غفلت کے ماحول سے ان کو نکل کر تعلیم کے حلقہ میں بیٹھا کر دعوت والی محنت سے محنت سے ان کو جوڑ کر ان کے غفلت کو دور کرنا اور ان ان میں صحیح طلب پیدا کرنا جب غفلت کے تاثر سے وہ نکل جائے گا اور صحیح طلب اس میں پیدا ہوگا تو اپنا ذمہ داری وہ سنبھال لے گا لیکن اکثر لوگ گفلت میں پڑے ہوئے ہیں بعض پر کلمہ پڑھنے کے باوجود گفلت میں پڑے ہوئے ہیں بعض اب تک کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ بھی گفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کو کوئی کی نظر سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ میں وسلم ان مجمع کی طرف مخلوص تھے سبھی گورنر میں پڑے ہوئے تھے ان کی طرف مبوض تھے نبی ان پر محنت فرماتے تھے ان کو غفلت کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے ہاں جن کے تقدیم مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کر رکھا تھا انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کی اور اپنے زندگی کو سدھارا تو میرے مختلف دوست اور بزرگوں یہ جو پرانا کا مجمع ہے یہ اسی لیے ہے پرانا یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو بڑوں کے کہنے کے مطابق تین چلا دے دیا سال پورا کر دیا اندرونی بیرونی بہت اسفار کیا اب پھر کیا ہے اب جائیں گے پیریامینٹ کے جوڑ میں نئی نئی بات سنیں گے اور اپنے علاقہ میں چلائیں گے نہیں نئی کوئی بات نہیں ہے قرآن کرم چودہ سے پہلے سے چودہ سے سال پہلے سے ہے نئی نئی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمارے اندر وہ شعور اب تک پیدا نہیں ہوا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے آخر نبی کے امت ہونے کے ناطے میں ہمارے ذمے میں کیا ہے ہم نے تو اب تک اپنے آپ کو اپنے گھر کے ذمہ دار سمجھا اپنے بیوی کے ذمہ دار سمجھا بچوں کے ذمہ دار سمجھا اپنے تجارت کی ذمہ دار سمجھا لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کون بندہ کب پیدا ہوگا کتنا عمر ہوگا اس میں عمر میں بیمار کتنے سال رہے گا صحت کتنے سال رہے گا ہاں کیا جائے گا کہ فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ذمہ داری تھی کہ تمام دنیا کے انسان اللہ کے تمام بندے جہنم کے آگ سے کیسے بچے یہ ذمہ داری تھی اللہ کے ناراضی سے کیسے بچے جن میں اندر یہ اللہ کے ناراضی سے ان کو بچانے کی کوشش فکر درد ہم جلن دل میں پیدا ہو یہ ذمہ داری تھی دین کے کمی پر کب پیدا ہو جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وانا ہے کیا دین میں کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں یہ ہو نہیں سکتا تو میرے محترم دوست بزرگوں یہ مجمع اسی فکر کے لیے ہے کون ہے انسان جنہوں نے اب تک کلمہ بھی نہیں پڑی ہوگا اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے کلمہ تو پڑھی ہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کلمہ کے اثر زندگی میں ظاہر نہیں ہوا دیکھنے میں چلن بلن میں کھانے پینے میں سے کوئی جدا گانا شان نہیں ہے ایک طرح کے ہے میرے محترام دوست بزرگوں کو ان کے لیے فکر کرنا سوچنا تو وہ تمام اجما اللہ کے حکم کے مطالعہ کو مان کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کیسے بنے چونکہ ہمارے نبی تمام انسانیت کے لیے مبوس تھے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے مبوس تھے ہم بھی اسی نبی کے مت ہے ہم بھی مبوس ہیں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کہ آخرت میں ان کو نجات کیسے ملے آخرت ان کو نجات کیسے ملے عذاب سے کیسے بچے قیامت کے میدان میں اس حصے میں ان کو جگہ ملے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بھرا ہوا ہو اس حصے میں جگہ ملے جو حصہ اللہ تعالی کے غزل سے بھرا ہوا ہے اس سے کیسے بچے دو حصے ہوں گے ایک حصے اللہ کے غزل سے بھرا ہوا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بھرا ہوا پہلی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیں گے سنا دیں گے امتاز میرا مائی جو بل ہوں مال تو اللہ تو الاحدہ ہو جا تو آلودہ ہو جا علیحدہ ہو جا ہمارے نیک بند میرے نیک بندوں کے ساتھ تم کو رہنے کی اجازت تک نہیں ہے بھاگ جائے یہاں سے اور یہ میرے کو اگر بھاگا دیا گیا ان کو رحمت کے علاقہ میں جگہ نہ ملے تو ہمارے کیا فائدہ ہے اگر ان کو جگہ مل جائے گی تو ہمارے کیا نقصان ہے اللہ کی رحمت کا تو کوئی انتہا نہیں ہے جنت میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے تو میرے مختلف دوستوں یہ ایک فکر کا مجمع ہے سوچنے کا مجمع ہے ان کو جہنم کے آگ سے کیسے بچایا جائے گدڑ سے بھرا ہوا حصہ جو ہے وہاں سے کیسے نکالا جائے ایک آدمی بھی اس حصے میں جانے والا نہ بنے یہ ہمارے ذمے میں ہے یہ ہمارے ذمے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جتنا زمانہ گزرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم اور پریشانی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہوتے ہوتے رہے رہے کیا ہوگا امت کا اور ہمارا حال یہ ہے کہ تین چلا دے دیا تو اطمینان ہو گیا سال پورا کر دیا تو اطمینان ہو گیا دو چار ملکوں کا سفر ہوا تو اطمینان ہو گیا نہیں میرے محترم دوست بزرگوں یہ اس کام کا اثر نہیں ہے اس کام کا اثر یہ ہے میں جتنا بھی محنت کیوں نہ کرے پریشان پریشانی اس سے بھی زیادہ ہو پریشانی اس سے بھی زیادہ ہو اللہ نے وہاں تو وہاں تک تو نہیں گیا جہاں گیا وہاں بھی سب سے نہیں ملے سے جتنوں سے ملاقات ہوئی انہیں اپنے زندگی بدلنے کے تیار نہیں ہوئے اس دنیا میں اطمینان ہونے کی جگہ نہیں ہے پریشانی اٹھانے کی جگہ ہے جو بندہ اوروں کے آخرت کی فکر کرتے کرتے وہ پریشان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لیے سامنے کا راستہ کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رہبری فرمائے گے حکمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولیں گے اپنے خاص مدد کی احاطہ میں اس کو لے لیں گے اس کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو کرائیں گے میرے مختلف دوستوں بزرگوں کے دو ذمہ داریاں اٹھانے کی جگہ ہے ایک تو اللہ کو ماننا اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی میں پورا کرنا اور یہ دوسرے یہ کہ دنیا بھر کے انسان ہر ایک انسان جہاں جہاں ہے جہاں بھی ہے وہ بھی اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے اللہ معبود ہے اس کے کرے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے یہ دو ذمہ داری اس امت کے ہر فرق پر ہے لیکن ہماری کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو بھول کیا اللہ تعالیٰ حضرت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دے حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کے قبر کو بھی نور سے بھر دے حضرت رام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی نور سے بھر دے انہوں نے اپنی زندگی اجاڑ کر ہمارے سامنے اس کام کو کھولا تھا اور اللہ سے دعا کے ذریعے سے مانگ مانگ کر اس کام کو قبول رہے ہیں اور ہم کو پہنچا دیا اب ہمارے ذمے میں اس کو لے کر چلنا ہے نیت کرنی ہے ماں کی صلاحیت اور زبان کی صلاحیت کوئی کام کا نہیں ہے اگر یہ کام کسی خاص زبان کے بہت آج تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ رب العالمین نے تمام زبان والوں کی طرف بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب کے عرب کے علاوہ کوئی زبان ہی جاتے تھے کوئی زبان کے محتاج نہیں ہے کسی مالدار کے مال کے محتاج نہیں ہے بلکہ پریشان دل کے محتاج ہے اس کے دل میں پریشانی ہو کہ دنیا بھر کے انسان جہنم سے کیسے بچے اور جنت تک کیسے جاوے یہ پریشانی ہو جس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کے لیے راہیں کھولتے ہیں غیر مدد اس کے شامل حل کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اثر ڈالتے ہیں ہر حرکت پر اثر ڈالتے ہیں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں عورت کے عقیدت کو بدل ڈالتے ہیں اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں لیکن کرتے اس کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے جس کے دل میں یہ پریشانی ہو جس کے دل میں کیا ہو پریشانی ہو اطمینانی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے دین کے سلسلے میں اطمینانی پسند نہیں ہے اب دنیا کے سلسلے میں اتنا نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت پسند ہے جو دیا بہت ہے جس نے دل سے دنیا کے لائن سے یہ بات کہہ دیا جس کے دل سے آواز نکلی بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا برکت شروع ہو جائے گا لیکن دین کے سلسلے میں اطمینانی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اس لیے جتنے دین پر چلنے والے جن کا چلنا اللہ کے یہاں مقبول تھے وہ آخری زندگی میں اپنے آپ کو خالی سمجھتے تھے خالی سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس میں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے مختار دوست اور بزرگوں دل میں بے چینی ہو کسے اللہ کے بندے اللہ کا اپنا معبود اقرار کر لیں کیسا اللہ کو معبود اقرار کرنے والا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کا فیصلہ کرے تو میرے محترار بزرگوں یہ فکر کا ایک لین دین ہے اس کے لیے یہ چھٹا ہوا مجمع یہاں بلایا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ مجمع نیت کر لیں دنیا کے آخر کنارے پر جائے گے اپنے آسو سے اللہ کو منوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے اور ان کو بھی ملت سماجت کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سب کچھ ہوگا اللہ کے ارادہ سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں جس کے یقین اپنے محنت پر اللہ ہو جس کے یقین اللہ کے ذات پر ہو اللہ کے قدرت پر ہو اللہ تعالیٰ تو وہ قدرت والے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا فیصلہ کر دیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا اور کبھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا بہت درد والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اسلام میں آنا آنے کی سب سے زیادہ متمن تھے خواہش مند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا ان کے دل تیار نہیں ہوا ہاں وہ قدرت والے ہیں اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگ کو دنیا کے آخر کنارے میں جانا ہے اور اپنے بدن کی تھکاوٹ بھوک کی تکلیف رشتہ داروں سے جدائی اس کی تکلیف اور پھر امت کے درد اور غم کے آسو یہ جب اکٹھا ہوں گے اخلاص والی نیت کے ساتھ یہ اکٹھا ہوتا ہے اخلاص والی نیت کا اللہ کو اخلاص والی نیت کا مانا ہے کہ اللہ کا کو راضی کرنے کا جذبہ اس پر جب اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے میرے دوست ابزور یہی تعلیم تھی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے امت کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے وہ صحابہ کا طبقہ اور بعد والے حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے حاضر نہیں تھے لیکن ان کی بھی نیت تھی نیت کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ بلے وہ آنے والا آئے دین کا تھوڑا سا مقدار بھی اگر تم کو معلوم ہے تم جانتے ہو تو اس کو پہنچا ہم پہنچانے والے ہیں حکمت کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے آنسو سے جڑا ہوا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کریں گے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں یہ مجمع اس کے لیے آج سے میں کسی علاقہ کے رہنے والا ہوں میں تھوڑا عورت کے شوہر ہوں تھوڑا عورت کا شوہر ہوں میں تھوڑا بچے کا باپ ہوں میں فلا پیشہ دار ہوں میں تاجر ہوں میں کشتگار گار ہوں میں مزدور ہوں میں نوکری کرنے والا ہوں اس کو ذہن سے بالکل نکال نکال کر اس جگہ میں اس کو دے جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی امتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی امتی ہونے کے وجہ سے ہمارے ذمے نے اس دین کو دنیا کے آخر کنارا تک پہنچانا ہے اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ہر ہر امتی میں یہ استداد رکھی ہے استداد کیے بغیر ذمہ داری دینا یہ بے وقوفی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس دی رکھی ہے سب کے اندر استداد ہے جو صحت مند ہے اس میں بھی استداد ہے جو بیمار ہے اس کے اندر بھی استداد ہے جو فقیر ہے اس میں بھی استداد ہے جو تمغیر ہے اس میں بھی استداد ہے جو بول نہیں سکتا اس میں بھی استداد ہے جس کا مثال موجود ہے وہ کی جماعت مختلف ملکوں میں سفر کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط چلتے ہیں نابینا چل رہا ہے دنیا پاؤں سے معذور وہ بھی چل رہے ہیں اللہ تعالی نے مثال قائم کر دیا اتنا تو ہوا کہ مثال قائم ہو گیا ہم جس طبقہ کے ہیں ہم نظر ڈالے اس طبقہ کے بہت آدمی آپ کو ملیں گے کہ وہ چل رہے ہیں اب عزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے عزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے رکاوٹ صرف ہم صرف ہماری نیت میں ہے ہم اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں مجھ سے کیا ہوگا میں کیا کر سکتا ہوں نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اس امت کے زمانے میں میرا پیدا ہونا یہی استداد کی علامت ہے یہی استداد کی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھنے والے صحابہ بھی تھے ان پڑھ بھی تھے غریب فقیر بھی تھے مالدار بھی تھے The Reviver of Iman ہفتہ کرتا وہ بھی تھے بیمار بھی تھے سب کو حضور صلی اللہ سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا پیش کرتے تھے اور سبھی تیار ہو جاتے تھے کوئی بھی اپنا عزر پیش نہیں کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں یا رسول اللہ میں تو چل نہیں سکتا کہ میرا کام جو ہے وہ ہے ہے لگا کوئی بھی عزر نہیں کرتا تو میرے محنت ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ وسلم جو جتنے صحابی تھے سبھی حقیقت تھے سبھی مالدار تھے سبھی مختلف زبانوں کے جاننے والے تھے سبھی بڑے ہوشیار تھے حضرت عمر نبی اللہ تعالیٰ کی طرح سبھی بڑے بہادر تھے حضرت خالد بن عدید ابو اللہ صدی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں کمزور بھی تھے ڈرطو بھی تھے ہاں لیکن امت ہونے کی حیثیت سب میں یہ استعداد موجود ہیں کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء کرم علیہ سے اسلام کے ارواح کو چھانٹ لیا پھر جتنے روح ہیں بچے بچے ان میں سے اس امت کے ارواح کو چھانٹ لیا استعداد والا روح اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ آخری نبی کی امت سے ہم تو چھانٹے ہوئے ہیں ہوا جتنا بات اللہ تعالیٰ نے تم کو چھانٹ لیا اس کو من کھولنا لوگ کیا کہتے ہیں نظر کیا آتا ہے اس کو چھوڑ اللہ تعالی نے ہمیں چھانٹ لیا ہے دنیا بھر کے انسان تک پہنچ جانے کے لیے قبول کرے نہ کرے اس کے ذمے میں ہے اس کے اختیار میں ہے لیکن پہنچنا ہے اگر ہم نے اس صفات کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر قبولیت کی صفات بھی پیدا کر دیں گے رات کے دعا اور گرانا دن کے محنت میں فری پڑ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو مانتے تھے ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مانتے کہ دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کی طاقت کو بڑھا دے ایک عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو جہل اس کا نام تھا ابو جہل کا نہیں تھا اس کا نام بھی تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حق میں یہ دعا قبول لی حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا خطب کے گدا تو مسلمان ہو سکتا ہے خطب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مانگ لیا ہمارے بزرگ تھے حضرت سبھی ان کے نام جانتے تھے جانتے ہیں حضرت مولانا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے حضرت محسوس کے لیے کچھ شیعہ ہے تو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مرید تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد تھے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والا بنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد تھے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر حضرت عمر کو لایا تو خاموش تو میری مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر آمد اس کام کا اصول ہے کہ جس کے مسلمان ہونا پسند کرتے ہوں اس کے لیے دعائیں مانگو جس کے اسلام میں آنا پسند کرتے ہوں چاہتے ہوں اس کے لیے خصوصی دعائیں مانگو دعائیں مانگو اور جو جس جماعت جس جماعت کو بھیج رہے ہیں اس کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہا شدہ جماعت کے لیے دعائیں مانگ ہیں بری مار ہمارے لوگوں میں پرانا کے جوڑ میں پہلے دس دن کا جوڑ ہوتا تھا بیچ میں چار دن وہ جماعتیں باہر نکل جاتی تھی تینوں ملک بڑے بڑے موجود تھے تو دور کہیں کسی ضلع میں ایک کافی کا سفر ہوا اور ایک قافلہ دوسرے دوسرے ضلع میں اور کے بہار تو ستا صاحب تھے جب ہم گشت کے لیے نکلے تو بھیا سترا صاحب نے کہا میری گہرا بڑی پورا لیکن جب جماعت جب گشت کے لیے نکلتے تھے حضرت علیس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو اب کیا تھے سکتے جی محراب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گشت چاہے عمومی ہو گشت چاہے خصوصی ہو جو بھی ہو مسجد سے نکلنے کے بعد دعا کے بغیر ہم نے کبھی بڑے حضرت کے زمانے میں ہم نے کبھی گشت کے لیے نکلنا نہیں دیکھا دعائیں مانگتے ہیں پہلے پہلے دعائیں مانگتے تھے پھر جاتے تھے اس کا روح ہے دعائیں مانگنا ہر عمل سے پہلے دعائیں مانگنا تو میرے مختلف دوستوں کو ہم اگر اس شروع کو پورا کر دیں گے ہمارے بڑوں کو بتایا ہوا اور اس کو جو ہے اس کو پورا کریں گے تو اس کا ہمارے محنت میں اصل اللہ تعالیٰ بہت پیدا کرے گا اللہ تعالی مخلصین کے محنت کو ضائع نہیں کرتے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ اصولوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہم جب کسی تقاضا سے واپس آتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو ہمارا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر دوبارہ ہمیں تشکیل کرنا پڑتا ہے ہم بھول جاتے ہیں سفر میں ہم نے کیا کیا نیتیں کی تھی وہ ہم بھول جاتے ہیں دوبارہ ہمیں تشکیل کرنا پڑتا ہے ہمارے علاقہ کے کو وقت میرے پیچھے خرچ ہوتا ہے اس کا وجہ یہ ہے ہم اصولوں کو پورا کرتے کرتے ہم نے وقت کو پورا نہیں کیا بعض اصول ترتیب ہم سے چھوٹ جاتے ہیں حالانکہ اس کام کے تمام اصول اور آداب دیتے ہیں اس کو حضرت یوسف علیہ سحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے حکم کروایا ہاں ایک دفعہ یمن میں رحمۃ اللہ حق شاید احمد اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کام کو اس کام کے تمام تصدیق کو اور اصول کو اللہ سے قبول کروایا کوئی اگر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کام کے اصولوں کو نقل کرنا چاہے نقل کو کرنا چاہے تو اس کا نہیں چلے گا اس اصول کو میں نے اس کام کے لیے کرا اس لیے میرے بہتر دوست بزرگوں کو ہمارے ذمے میں بڑوں سے پوچھ پوچھ کر کر سوچ اس کام کو اصول کو پورا کرنا ہے جس کام کے اصول کو پورا کرتے کرتے اپنا وقت پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ کھلے گا وہ آدمی مکمل ہو جاتا ہے اس کام کے قابل بن جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو قابل نہ سمجھو کہ پھر تو میں بھی قابل ہو گیا نہیں یہ فوٹو اپنے بھی آپ کے بارے میں نہ دے بلکہ اپنے کو ناقص سمجھتے رہے ہم قابل ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچیں گے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ ہے وہاں پہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کبھی نہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ تک مقام تک پہنچ سکتے ہیں کبھی نہیں اور وہ تو نا ناقابل سمجھتے تھے کہتا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میرا ماں اگر میری ماں اگر مجھے پیدا نہ کرتے نہ جیتے کتنا اچھا ہوتا کہ میں گھاس ہوتا کو جانور کھا لیتے ہیں گوبر بن کر نکل جاتا کوئی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا نہیں کرنا پڑتا تو میرے محترام دوست بزرگوں اس کام کے قابل تو وہ ہیں جو اپنے کا سے زیادہ نہ کر سکتا میں کچھ نہیں ہوں اب تک جو کیا ہے وہ بھی پتا نہیں کتنے کتنے غلطیوں سے بھرا ہوا ہے کتنا گندا ہو گیا اگر اللہ سے بولے اللہ کا مجھے پوچھے میں نے ایسا موقع دیا تھا اور تم نے کا خراب کیا اس کام کو تم نے اس سے فائدہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا میں کیا کہوں گا اللہ مجھے معاف کر دیا اس کام کا طریقہ یہی ہے کرتا جائے اور اپنے کو ناقص سمجھتا جائے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں پتہ نے کتنا دفعہ کہا کہ قابل تو اس کے عہدے کے قابل عمر تھے لیکن اس جو اس نے مجھے مجبور کے ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے وہ قابل تھے میں نہیں یہ تو سمجھ اور تمام نبی کی شان ہے نبی دنیا میں بھی اپنے کو قصور اور سمجھتا رہا ہر قیامت کے میدان میں بھی اپنے کو قصور اور سمجھتا رہے گے سمجھتے رہیں گے میں قصوروار ہوں کوئی اپنے کو قابل نہ سمجھے کوئی شہر اپنے کو قابل کوئی شہر اپنے کوئی شہر کو اپنے کوئی قابل نہ سمجھے گئے شہر والے بہت اچھے ہر تک پورا کرتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے اگر قبول ہوا تو ٹھیک ہے لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ دنیا میں اس کا ضرور نہیں ہے یہ واضح نہیں ہوگا یہ تو قیامت کے میدان میں واضح ہوگا کس کی محنت قبول ہوئی کس کی محنت کس علاقہ والوں کی محنت قبول ہوئی کس شہر کی محنت قبول ہوئی یہ دنیا میں اس کا فتوا کوئی بھی نہیں دے سکتا اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو ہم بہت ہی ناقابل سمجھے یہ بہت ہی کمزور شکل میں ہم نے پورا کیا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے پھر اچھی طرح کرنے کی توفیق دے دے اس کے بعد بھی کہے کہ اللہ یہ بھی قصوروار ہوا خطا سے بھرا ہوا اللہ معاف کر دے پھر اگلے مرتبہ اچھی طرح کرنے کے توفیق دے دے تو میرے اگر یہ الفاظ صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل کی ہو تو اللہ کے نزدیک یہی بندہ جو ہے مقبول ہے اگر یہ دل کی بات ہو اور اس سے لوگوں میں کام کرنے والوں میں توازو پیدا ہوگا اور جب توازو پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندر خود استعمال کرتے ہیں اس کے رفع درجات کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کے لیے آگے کا راستہ کھولتے ہیں اپنے اپنے تربیت میں اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں اپنی تربیت میں اس کو لے لیتے ہیں اپنی نگرانی میں اس کو لے لیتے ہیں من اللہ اللہ رفا اللہ ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جو متوازے ہوتا ہے ہاں جو بندہ لگتے ہیں کہ آپ کو بھول نہیں سکتا وہ کبھی متوازن نہیں بن سکتا اور جو متوازن نہیں بن سکتا ہے وہ دوسروں کے ہدایت تو کیا خود بھی ہدایت تو نہیں سکتا اس کا پاؤ پھسل جاتا ہے جیسا کہ جس کا پاؤ پھسل گیا وہ توازن اختیار نہیں کیا اس نے تو اس کا پاؤ پھسل گیا تمام کیا کرایا برباد ہو گیا اللہ کے ناراضی ناراضی آباد الباد کے لیے ان پر آ گیا پھر کبھی اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہوگا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے فیصلہ کر دیا اس کے لیے جہنم کا تو میرے محترام مختلف ہس بزرگوں دین کے ہر بات کا جتنا نتائج ہیں جتنے نتائج ہیں ان میں اہم نتیجہ یہ ہے کہ اس میں توازو اس کے توازو میں زیادتی ہوتی نہیں توازو بڑھتا رہے ہاں۔ اپنی نظر میں اپنے کو نیچے سمجھے نہ ہم سمجھے سمجھے حضرت یہ رحمت اللہ اپنے کو ایسے ہی سمجھتے تھے ایک میزو محران رحمت اللہ رحم کہا ایک آدمی کسی وجہ سے کتابیں دینے کے لیے تو اسے بیٹھا ان کو اقرار کیا اور سے ان کی بات سنی اور جب کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں پریشان ہوں میرے اوپر ایک پریشانی ہے کہ تعبیر دے کہ تدبیر دے دیں حضرت نے فرمایا بھائی ارے بھائی تو کہاں آ گیا میں عامل بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں کون ہے جو سہارنپور کو ساتھ تھا کہتے ہیں کہ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں عالم بھی نہیں مجھے بھی تعبیر رکھنا آتا نہیں میں عامل بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں تکلیف کے نام پر پڑا ہوا ہوں آتا وہ بھی نہیں ہوتی یعنی کو بھی میں کر نہیں سکتا تو میرے مختلف دوست اور بزرگوں انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک صفت کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی ہے اگر اچھے صفت کا حامل ہو تو اس کی قیمت اللہ کے نزدیک درج ہوتی ہے اگر صفات سفر حامل نہ ہو تو اس کی قیمت ان کے قدر گھٹ جاتی ہے سب سے بڑی سفر جو ہے وہ توازو ہے جس میں توازو پیدا ہو جاتی ہے ایک ہے بات واطک توازو کرنا اس میں تو منافع نفاذ پیدا ہوتی ہے اکل کا اپنے آپ کو متوازن ظاہر کرنا اس سے نفاق پیدا ہوتی ہے اندر لیکن کوئی اگر حقیقت میں کسی کو توازن پیدا ہو جائے تو میرے محترم کو اس کے لیے اللہ کو ماننا اور نبی کو ماننا آسان ہو جاتا ہے چونکہ اب تک بے حد سے سمجھتے ہیں اللہ کی کرہمت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو میں نے بزرگوں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان مکمل ایمان کو قبول کرنے کے لیے توقع دے دیتے ہے اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیتے ہیں جو متوازے ہوتے ہیں وہ متدری ہو جاتے ہیں اعتبار کرنے والا بن جاتا ہے اللہ پر اس کی ایمان مکمل ہو جاتا ہے شیطان اس کو بھٹکا نہیں سکتا حیثیت ہے شیطان کے نقرے میں وہ آتے نہیں قبضے میں وہ آتے نہیں شیطان کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اندر سے کہاں تک پہنچ گیا اندر سے کہاں تک پہنچ گیا نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی تکمیل کے دیتے ہیں ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اقرار اور اعمال کے مجموعہ سے اقرار اور اعمال کے مجموعہ مجموعہ سے اور اعمال کی تکمیل ہوتی ہے اطاعت کے مجموعہ سے یعنی ہر نقل حرکت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ہر نقل حرکت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے محترم دستر بزرگوں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو منحرت کر دیتے ہیں اور اس کو اس کو فلایت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے بلی بن جاتا ہے جب اللہ کے بلی بن جاتا ہے فلایت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے ذمے میں ہو جاتے ہیں ہر قسم کے خوف و خوف سے وہ ڈر اور خوف سے وہ معمول ہو جاتے ہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا نہ کسی شریر کا شریر کا ڈر ہوتے ہیں نہ کسی جانور کا جانور کا ڈر ہوتے ہیں نکل جاتے ہو معمول ہو جاتے ہیں ہاں؟ مدینے میں ایک رات ایسا ایک آواز سنائی گئی سب گھبرا گئے گھبرا کر لوگ اپنے گھر میں ڈرتے ہوئے بیٹھے رہے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کافی دیر کے بعد ایک دو آدمی نکلے تو دیکھا کہ سواری آ رہا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر اور لوگوں کے سامنے لوگ کھڑے تھے راستے میں اور اترے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا سو جاؤ کے بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس گھوڑے میں سوار تھے وہ بجلی کی طرح آ رہے تھے لیکن وہ بڑا مشہور تھا اس کے مالک کے پاس یہ بہت ہی سست تھا تیز نہیں چلتے تھے تو اس نے پوچھا کیا رسول اللہ اس گدے میں اتنے تیزی کہتے کہ وجہ باہر میں تو باہر کی طرح چلتا ہوا دیکھا تیز چلتا ہوا پایا تو میرے محترم دستہ بزرگوں قومت میں معمول ہو جاتے ہیں ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے غم سے وہ معمول ہو جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل سے ہر قسم کے ڈر نکل گیا نکلا ہوا تھا نکل گیا تھا دوپہر کو بعد میں جا کے سو جاتے بے خوف سو جاتے میرے مختلح بزرگوں یہی ہے اطاعت کا نتیجہ اطاعت کس کی ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کے نبی کے اطاعت اور کل العمر کے اطاعت ہے جو متوازن ہوتے ہیں اس کے لیے اطاعت آسان ہو جاتی ہے جس کے اندر توازن نہیں ہے تو وہ متی نہیں ہو سکتا اس کا ذہن اس کا دماغ اشکالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اشکالات سے کیا ہوتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے اعتراضات سے بھرا ہوا ہوتا ہے متی نہیں ہو سکتا حالانکہ اسلام میں جس چیز کو چاہا جا رہا ہے وہ متی اعتراض کو چاہا جا رہا ہے تم متی بن جاؤ اللہ کے اطاعت کرنے والا بنو نبی کے اطاعت کرنے والا بنو ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے ذات اور سفت کے اعتراض کرنے والا بنو اللہ تعالیٰ کے سفت کے اطاعت کرنے والا بنو تمہارے دل سے پریشانی دور ہو جائے نبی کے اطاعت کرو تم اطمینان ہو جاؤ گے اللہ کے ذات میں نبی کے ذات میں احکامات کی پابندی ہے اور احکامات کی پابندی سے دل میں اطمینان حاصل ہو جاتی ہے جب تمام احکامات کی پابندی ہو تمام سنت کی پابندی ہو اس کے مجموعہ کا نام ذکر ہے کلو متے ذاکر ذکر ہے مجموعی نام اور جو ذاکر بن جاتا ہے متی بن جاتا ہے اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے اللہ بکر اللہ بچکر میرے محترام دوست اور بزرگوں اس کام سے مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر صفت حاصل کرو صفت سے مزین کرو اپنے دل کو اپنی ذات کو ایمان کی صفت عبادت کی صفت اطاعت کی صفت توازو کی صفت حاصل کرو درگزار کرنے کی صفت حاصل کرو معاف کرتا جاؤ لوگوں کو کسی کے بارے میں میں کوئی اتقامی جذبہ نہ رکھو معاف کرتا جاؤ لوگوں کی کمی بیشی کو معاف کرتا جاؤ ہاں حقوق ادا کرو یہ دنیا حقوق ادا کرنے کا ہے اللہ کا اللہ کے حقوق ہے بندہ کے حقوق ہے ادا کرتا جاؤ ہاں عدل انصاف قائم کرو جس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے دنیا میں جس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے اس میں دوستوں کو ترجیح دوں اس میں کیا کرتا دوستوں کو ترجیح دے دو اگر سے تم ضرورت مند ہو لیکن دوستوں کو ترجیح دے دو اشار کرو احسان کرو اللہ کے لیے کرو جب تم یہ کرو گے تو تمہارے اندر حقیقت حیا پیدا ہوگا حقیقت حیا پیدا ہوگا جب تم یہ کرو گے تو تمہارے سامنے تمہارا گنا جو ہے وہ حاضر ہوگا پھر تم ڈر جاؤ گے شرمندہ ہو جاؤ گے اللہ میں نے تو یہ کیا ہے لوگ نہیں جانتے لیکن تم جانتے ہو تو جانتا ہے سب کیا ہو جائے گا توبہ کی کیفیت پیدا ہوگی استغفار کی کیفیت پیدا ہوگی ہاں۔ تب میرے مختلف دوستوں یہ چند تند ہے اس کے بعد کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت ہے ذات کے اعتبار سے اپنے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اور اس سب کو لے کر جب ہم لوگوں میں چلے گئے تو میرے مختلف کو ہمارے ادنا سی بات پر لوگوں کا دل لوگوں کے دل کا رخ اللہ کی طرف کرے گا جس کو ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ چلتا ہے ایسا نہیں کہ ایک زمانہ میں سبق پیدا کرو اور بعد بعد میں تم لوگوں تک پہنچو نہیں سبق پیدا کرتے کرتے کرتے کرتے تم لوگوں میں محنت کرتے رہو ہاں پھر دیکھو زور در زور لوگوں کا میدان اس کا نہ پڑے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ جتنے کے اس محنت سے اتنا سر اتنے لوگوں تک یہ آواز پہنچ گئی جب بھی یہ کام صرف اللہ کے لیے ہوگا نہ مال کے لیے نہ منتخب کے لیے صرف یہ چیز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نموبے میں جو اعمال زندہ تھے چالو تھے جاری تھے وہ عمل ہم مسجد میں شروع ہو جائے مدینہ منورہ میں جو عمل چالو تھے مدینہ مرورہ کی جو حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ماحول وہ حالت سارا ساری دنیا کے شہروں میں گاؤں میں پیسہ ہے بس یہی کہتا اور اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا ملک والے دیکھیں گے جو کو ملک نہیں چاہتے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی وضاحت کر دی کہ دیکھو اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ ملک والے اس کو اپنے ساتھ اللہ ساتھ لینا چاہے تو اس وقت بھی قبول نہیں کرتا کوئی عہدہ دے کر پیش کر پیش کر کے تم اس کو لے لو قبول کرو اس کو تم چلاؤ نہیں اس کام کے مقصد نہیں ہے اس کام کے مقصد ہوئے ہیں حیات نبوی کو زندہ کرنا حیات نبوی کو زندہ کرنا نظری زندگی کو زندہ کر تمام دنیا بھر کے انسان پورے دن اس اعمال میں مشغول رہے جس اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مشغول رہتے تھے رات میں اس اعمال کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس اعمال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزرتے تھے سفر میں عمل زندہ ہو جائے جس جس اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کرتے تھے مال کے سلسلے میں وہ فیصلہ ہم کر لے جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے سلسلے میں کیسے تھے ہاں۔ گھر والوں کے ساتھ معاملہ وہ ہو جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملہ وہ ہو جس معاملہ جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑوس پڑوس کے ساتھ کرتے تھے باہر سے معاملے والوں مجمع کے ساتھ وہ معاملہ ہو جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے مجمع باہر سے آنے والے مجمع کے ساتھ کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اعمال کے ذریعے سے زندہ کرنا اور اسی میں اللہ کی رضا مرہون ہے اللہ کی مندی رکھی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے اللہ کی مندی اسی میں چھپی ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا تو میرے محترام دوست بزرگوں موت کے وقت سے لے کر جنت تک وہ آدھا ہم آگے بڑھیں گے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے رہیں گے پورا کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے یہی کامیابی کمن جوہر نام بہت جنت کا کھپت تھا جس کو جہنم من بدلا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ وہی آدمی کامیاب ہو گئے بے شک وہ کامیاب ہو گئے ہم اگر کامیابی چاہیں تو اس لائن پر اپنی زندگی کو اٹھانا ہے اس لیے اس کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے میرے محترام دوست کو چند دن کے لیے دو چار دن پانچ دن کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں آمال کے آمال میں مضبوط ہو کر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے عمل کے موقع پہ اجتماعی عمل میں ہم لوگ مشغول رہیں گے اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال میں مشغول رہیں گے ضرورت کے ضرورت کے مقدس لوگ مقدار پر رکھیں گے امال سے روح نکل جاتا ہے اس وقت جبکہ آدمی تھا اوقات میں ادھر ادھر کی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں جو بات نہ دنیا کے لیے فائدہ ہے مفید ہے نہ آخرت کے لیے مفید ہے صحابہ اس سے بچ اپنے کو بچاتے تھے حضرت ابو ذر ابھر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے کلامہ کلی ماتہ تم اپنے تمام باتوں کو دو حصے میں منتصر کرو کلی دنیا ایک وہ کلیما جو آخرت کے لیے باقی رہے اللہ کا ذکر تجیحات ہو اور ایک کلمہ وہ جو تمہارے دنیا کے کاموں کے لیے مفید ہو اور ان دو قسم کے علاوہ تیسری قسم کا کوئی بات اگر تم نے کر دی تو تمہارے لیے نقصان ہوگا مفید نہیں ہوگا کیا ہم بلا فائدہ اس حد تک حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے صرف اس دوران میں اس پانچ دن میں یا تو اس کے بعد میں بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماننے کی اطاعت کی توازو کی توفیق دے دے اپنے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور چلانے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول کریں بہارت جی آپ تشریف رکھے تشریف رکھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے الحمد للہ ہمارے جوڑ کا یہ آج پہلا بیان مغرب کا ہوا الحمد للہ سارے ساتھی پرانے ہیں تو اس کے لیے جیسے بیان میں بھی بات سامنے آ گئی کہ پورے عالم نے ہم نے شاء اللہ جانا ہے تو سارے عالم کی نیت ہے نا بھائی اب ہلکوں کے اعتبار سے تشریف رکھیں تھوڑی تشریف رکھیں ہلکوں کے اعتبار سے ساتھ ساتھ جماعتوں کی نیت اور ارادے لکھوائیں کس ہلکے سے کتنی جماعتیں سال کے لیے اور کتنی سات مہینے کے لیے تیار ہیں جی بتائیں جی بتائیں ہمت کر کے بتائیں جی مردان سے سات اور سات مہینے اور سال کی جماعت کہاں سے بنو سے دو جماعتیں جی کہاں سے ٹیکسلا ایک دو جماعتیں ایک اندرون ایک بیرون جی شادی پور سے ایک جماعت کہاں سے ایک ایک بولو بھائی ایک میرا اسماعیل خان سے کتنی جماعت ایک سال کی جماعت برسوں سے ایک جماعت کانپور سے دو جماعتیں تیس سے چار جماعتیں ایسے لکھواؤ بھائی لکھواؤ ہمت کر کے بتاؤ سے مولانا عمر فاروق صاحب بنگلہ دیش والے نہیں نہیں پورا کے کل فجر والا بھی بنگلہ دیش وہ بھی بنگلہ دیش کے آئے گا یہ بنگلہ دیش کے تھے مولانا عمر فاروق دریا خان سے دو جماعتیں سے دو جماعتیں ایک جماعت شاندلہ کشاموں سے ایک جماعت شاندلہ کشام ہے ایک جماعت جما سے دو جماعت خیبر سے دو جماعت کوئٹہ ماتا جامع جمع سے پانچ جماعت بتا دیتے ہیں اچھا پھر شامل جی